مولا اللہ مجدد زبان شاہ محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ رنگ حسن پانی کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو گیا رنگ حسن پانی کا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ زمانے کا سب سے بڑا حجاب بدنگاہی ہے اللہ کے راستے کا حجاب رکاوٹ بدنگاہی ہے نظر کی حفاظت کر لو اور اللہ کو پال جو شخص نظر کی حفاظت نہ کرے کبھی اللہ کو نہ نہیں پا سکتا لاکھ تحجد پڑے لاکھ تربیحات کرے <clears throat> اللہ کو نہیں پا سکتا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے نانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے آج نانا نانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیسا دکھاتا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا کیسا دکھاتا ہو گئے کیسے کیسا دکھاتا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا مل گئے خاک خواب میں کتنے مل گئے خاک خواب میں کتنے ناز تھا جن کو زندگانی کا مل گئے خاک خواب میں کتنے مل گئے خاک خواب میں کتنے ناز تھا جن کو زندگانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا آج نانی کا یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب بولا ہار کا یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب بولا دار پانی کا جب بولا دار پانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے نہیں میرا کو کیسے بہلا میرا دل کو کیسے بہلائے اڑ گیا رنگ پانی کا میرا دل کو کیسے بہلائے میرا دل کو کیسے بہلائے اڑ گیا رنگ نے پانی کا اڑ گیا رنگ نے پانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نام دل بند وسوداس ہے ظالم دل لگا بسوداس ہے ظالم پو کری کا دل کا سے سود سارے حسین ساری رنگینیاں آخر ایک دن قبر میں چلے جائیں گے اور جسم ان کے گل سڑ جائیں گے اور زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے تمام حسین نقول جو ہے وہ تغیر آ جاتا ہے اس میں کھال لپک جاتی ہے جھنڈیاں پڑ جاتی ہیں اور پیٹ میں ان کی کیا بھرا ہے ذرا سا مرابہ کر لیں تو پھر دل لگانے کو جی بھی نہیں چاہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے جی لگانے کا یہ انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو مرتا ہے جو فدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے دل کا مسوداسود ہے جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے نانی کا شہر کامل کے سیر سے دل ہے کامل کے سیر سے دل ہے حامل کے جام دانی کا شہر کامل کے پیر سے دل ہے کیسے کامل کے سے دل حامل جاویدانی جاویدانی کا ہمیشہ رہنے والا دل کو ایسی مستی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ سے دل لگاتا ہے اللہ کو پا جاتا ہے اللہ کے قرب کی مستی کو پا جاتا ہے اس کے قلب کو ایسی مستی نصیب ہوتی ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی حضرت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد انگور میں وہ جوش کہاں مئے انگور میں یعنی جو انگور کی شراب ہوتی ہے ناپاک اور حالانکہ اس پی کے آدمی نشے میں مست ہو جاتا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے اور عقل اس کی خراب ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مستی کا نشہ عجیب ہوتا ہے مئے انگور میں وہ جوش کہاں

تھوڑا سا سرکہ پلا دوں تو سارا نشہ اس کا حرم ہو جائے لیکن یہ اللہ کے نشے کی مستی ایسی ہوتی ہے کہ میدان جہاد میں سو جان سے قربان ہو جاتا ہے سینا سفر ہو جاتا ہے سیتا پلائیں گے دیوار بن جاتا ہے اللہ کی خاطر اور سینکڑوں تلواروں سے بھی اس کی مستی نہیں کرتی بات کا نہیں اور اسی طرح جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اگر میدان جہاد بھی نہیں ہو اس سے اللہ کے حکم کی تلوار ہر وقت اس کے سر پر چلتی رہتی ہے کہ کو نہ دیکھنا اور سے شریف پردہ کرنا اور جو بھی کام اللہ نے منع کیے ہیں ان سے رک جانا گویا اللہ کی تلوار اس پر ہر وقت چلتی رہتی ہے احکامات کی یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو دل میں تقاضا آ رہا ہے لیکن فوراً رک جاتا ہے وہ کام کرتا نہیں ہے تقاضے کو دبا دیتا ہے تقاضے کا آنا برا نہیں ہے اس کا لانا یا اس پر عمل کرنا برا ہے وہ اللہ کے حکم کی تلوار ہر وقت کھاتا رہتا ہے سو سو تلواریں بھی کھاتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا اس لیے کہ جہاں ذرا سی غفلت اللہ سے ہو جاتی ہے اس کی اس کے دل میں ایک زلزلہ سا آ جاتا ہے اور اس کی مستی اور گلستان قرب میں جو ہے وہ تغیر آ جاتا ہے فضا آنے لگتی ہے وہ جب فوراً کاپ جاتا ہے اور وہ ہلکی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا شیخ کامل کے پیر سے دل ہے شیخ کامل کے پیر سے دل ہے حامل کیسے جاوے دانی کا کیسے جاونی کا آگے کو آتا ہو ان کا غم آگے آ کو آتا ہو ان کا غم ہے سیلاون کی مہربانی کا آگے آ کو آتا ہو ان کا غم آگے کے کو آتا ہو ان کا غم ہے سیلاون کی مہربانی ایسے ناؤ کی مہربانی کا آج دیکھو تو اللہ والوں پر آج دیکھو تو اللہ والوں پر مسیح کمرے آسمانی کا مسیح کمرے آسمانی کا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی مستی عطا فرماتے ہیں خبریں آسمانی یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت کی پاکیزہ شراب پلائے رکھتے ہیں اس نشے میں وہ مست رہتے ہیں حال دیکھو تو اللہ والو پر حال دیکھو تو اللہ والو پر مستی کمرے آسمانی کا مستی کمرے آسمانی کا سن لو پہ پیسہ زبان سے چلو پتا بانے سے اس کے دل کے بابے بہی کا چلو پتا بانے اکثر سے لو پیسہ اکثر سے اس کے دن کے بنے نانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے نانا نانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے جوانی کا کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا مل گئے خاک میں کتنے مل گئے خاک میں کتنے ناسا جن کو زندگانی کا ناسا جن کو زندگانی کا یہ جانا گر گیا گاؤں سے یہ جہاں کے گیا نگاہوں سے جب پورا نال پانی کا یہ جہاں کے گیا نگاہوں سے یہ جہاں کے گیا نگاہوں سے جب پورا نال پانی کا میرا دل کو کیسے بہلائے رب کو کس ڈرائے اڑ گیا رنگ حسن پانی کا اڑ گیا رنگ حسن پانی کا دل کا بس خدا سے ظالم بس خدا سے ظالم خوف کر موت کا دل کا بس خدا سے ظالم خدا سے اے لا دے لالی خاص کا شیر میں نے پڑھا تھا وہ تو غلط غلط ہو گیا اس طرح وہ یہ ہے تمنا کے تو ہے اب اترتی نہیں مستی میں خون تمنا کے تو ہے اب اترتی نہیں مستی میں شیر یہ ہے صحیح باد تمنا یعنی خون تمنا کی شراب اہل اللہ ہر وقت خون تمنا پیتے رہتے ہیں اپنے خونی تمناؤں کا خون کرتے ہیں ان کی یہ ان کی یہ شراب ہوتی ہے نے فرمایا کہ شراب تو ناپاک ہے گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن اور خون پینا بھی حرام ہے لیکن اپنی تمناؤں کا خون پینا فرض ہے اپنی تمناؤں کا خون پینا اور اس سے جو اللہ کے قرب کی مستی حاصل ہوتی ہے اس کو فرمایا خون تمنا کے تو ہے اب اترتی نہیں مستی نہیں اور خون جن سے کشید ہوتی ہے میں کشو میں نہیں سکتی میری خون دل سے کشید ہوتی ہے میں کشو میں نہیں سکتی میری اور شہد کے لیے یہ شیر کہا ہے میں انگور میں یہ جوش کہا چشمے ساتھی سے ہے مستی میں میں گود میں یہ جوش کہاں چشم ساقی سے ہے مستی میں فضائن الحدیث جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سے مبارکہ کی نامی تشریحات پر مبنی مجموعہ ہے فضائن الحدیث اس کا نام رکھا گیا ہے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ رب العرش العظیم ترجمہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اس پر اس پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے حضرت ابو کردار رضی اللہ تعالی مجھ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکل تو ببوا رب العاشر عظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے تشریح میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں یعنی غموں کے لیے کیوں کافی ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں وہ رب العاشر عظیم وہ رب ہے عاشر عظیم کا اور عرش عظیم مرکز نظام کائنات ہے جس سے دونوں جہان کے فیصلے صادر ہوتے ہیں پر جب بندے نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گئے جب بندے نے اپنا رابطہ رب عرش عظیم سے قائم کر لیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا پھر ہم اور ہم کہاں باقی رہ سکتے ہیں خواجہ صاحب کا شعر ہے جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں ہے اور ابن نجات نے اپنی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص کو سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم پڑھ لے گا نہیں پہنچے گی اس کو اس دن اور اس رات میں کوئی بے چینی اور نہ کوئی مصیبت اور نہ وہ ڈوبے گا نہیں پہنچے گی اس کو اس دن اور اس رات میں کوئی بے چینی اور نہ کوئی مصیبت اور نہ وہ ڈوبے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اللہ ہمیں نگاہوں کی سو فیصد حفاظت کی تو ہوتا ہے اور دوسرے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی تو عطا قسم ہو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ